آپ کا سنگو رشد کے روز میں سب سمندر تکلوز یا کی مسجد میں بھی بیان کی جائے گی میں بھی لوگوں میں سب والار سورج بھی کری ہے اس کا بیٹھ کر آپ کی باتیں گرام اس وقت آنند آپ کی آمد اور آپ لائے نہ صرف اسی وقت تو آپ رحمت اللہ علیہ بلکہ اس وقت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت بیت کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کروایا اس وقت کبھی یعنی اقوام حضرت محمد مصطفیٰ چند اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین سے اور آپ کی رحمت اللہ عالمین جان کا نظیر پوری کائنات میں مختلف مقصد سے ہوا مختلف عبادت سے ہوا اور کائنات کا ہر ذرہ آپ کی رحمت کا ضرورت ہے اور آپ ہی کی اور آپ ہی کے وجہ سے کائنات ہے اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی یہ کہیں آسمان نہ ہوتے یہ سورج ستارے نہ ہوتے اندوار اطلاع کا وجود نہ ہوتا سنکوں کا وجود نہ ہوتا یہ سب قائم نہ ہوتی کی جمع جو دیش کی ہو رہا ہے اور کی ہوگا تو سب کا پلن سند محمد پورا وسلم سے نسل گرانے کی برکت سے ہے اس طریقے سے آپ کی بات کائنات سے مزید کا کائنات کی آفریت کا کائنات کی پیدائش کا سبب سبب وجود ہے اور سبب وجود ہونے کے سبب سے یہ پوری کی پوری کائنات سے ہے وہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس آپ کا سبب وجود کائنات ہونا جو ہے وہ اس عالم کے لیے بھی یا تمام عالم کے لیے رحمت کا سبق ہے گویا حضور احمد سمنتا ہے سمن کا وزیر اور آپ نے آپ کے وزیر کی رحمت کا جو ضرور ہوا وہ اس پورے کو ہوا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ارادہ فرمایا کہ تعلقات کو وزیر کرتے آتا ہے روایات میں سمجھانے کی روایت میں ہے آپ نے ساتھ فرمایا میں نہ ہو نہ سبق کے اخلاق حضرت ہے آپ اس کو ساتھ کرواتے ہیں چند خبر پکانا ان کاف کرواتے ہیں کہ اگر حضور حضرت ہمتا ہے میں کی پیدائش محسوس نہ ہوگی خبر پکانا آسمان زمین کو اس تعداد کے ساتھ میں نہ کرواتے اخلاق کے تعمیر نہ کیا جائے گا گویا کے آپ کی پیدائش جو ہے آندن آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس عالم آنے سے پہلے ہی جس وقت لاد ہوا کہ کائنات کو نہیں بچے اس ارادے کا سدر محمد وسلم کی بات ہے تو اس مانا کر کے محمد صلی کا مشاہدہ سب پہلے آپ کی کائنات ہیں اور پھر آپ کی محمد کا پیدا پہلے ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ بتایا نے ہم یہ بات کریں گے اور کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتایا نے اگر قرار ہوا اس عالم کے محبوب کا اور اس کی تعداد کا اور بیان کا ہمارے مزدور نئے سنند ہے کائنات سے مزید کا سکلپاؤ کرنا اور آپ اپنے ندی کے ہر حقیقت کے لحاظ سے وہ آپ کی رحمت العالمین کام چاند ہی مدد رہی ہے وہ رحمت العالمین ہوگا وہ حقیقت میں خاتم نبی ہوگا کی رحمت میں نارمی کے لیے لاتی ہے پورے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تمام عالموں کے لیے رحمت ہے ہر ملک اور ہر قوم کے لیے رحمت ہے اس عالم کے لیے ہو قدر کی زندگی کے لیے ہو برس کے لیے ہو قدر کے لیے ہو حجت کے لیے ہو اگر ان آواز تک کے لیے رحمت ہے اور محمد سبزہ سبزم رحمت اگر آپ خاتم میں بھی دور نہ ہوتے تو آج رحمت ایک خاص زمانے کے ساتھ تعلیم سے کرنا چاہتی ہے آج محمد صرف اس بنانے کے لیے ہوتی ان لوگوں کے لیے ہوتی جن لوگوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیج رہے تھے لیکن اللہ تبار بتانے کی حکمت کے بالغوں نے بھی چاہا اور اللہ نے پسند کروایا کہ رحمت اللہ سے خاتم بنائے اور خاتم الدین کا مدعا یہ مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسمت میرے نبوت اگر سب بات رہے آج کا زمانے نبوت کسی خاص وقت کے ساتھ متعلق نہ ہو جیسے پہلے امبیا آتے رہے اور پہلے امبیا کے آنے کا مقصد یہ تھا اور زمانہ یہ تھا حضرت عالم حضرت عالم علیہ السلام پر خاص وقت کے لیے آئے نیو علیہ السلام خاص وقت کے لیے آئے اسی حوال پر حضرت نیتا علیہ السلام حضرت نیتا علیہ السلام اور زمین امبیا علیہ السلام سب سے سب خاص اور خاص کے لیے خاص وقتوں کے لیے آئے لیکن ہمارے آپ چند امبیا حضرت محمد مصطفیٰ کا مسئلہ ہے جب تک لائے تو آپ ہمیں آج کا آنا آنے ہی میں تھا آج کا آنا جانے کے نہیں تھا کی آمد کاری ہے باقی ہے آج کھاتے میں کم ہے اور ختم رکت کا مطلب یہ کہ آج کے خرچہ سنبھال لینے کے بعد بھی آج کے اخبارات آج کی تجیزی آج کے آسان آج کا آپ کا یہ ہے اور آپ کا یہ طریقے اور آپ کا گہرے حکومت وہ ختم نہیں ہوگا قیامت کبھی ختم نہیں ہوگا جس زمانے میں ہم کر رہے ہیں یہ زمانے کے نہیں صرف زمانے میں ایک نظیب نہ ہو یہ زمانہ محمد لمح کا ہے نظیر ہے اس وقت محمد قطم کی نظیت کر رہی ہے آپ کی آپ نظیت کا سکتا اس وقت کی تعلیم ہے آپ کی لا میں آسان کا رواج اس وقت کی ہے کل کے نزدیک نجات کا دار نواز اور کامیابی کا طریقہ اور قدا پانی کا راستہ کا محمد صلی اللہ وسلم کے طریقے ہیں اور آج ہی کے راستے کو خدا سپتا جا سکتا ہے آج ہی کے راستے کو سے خدا سے لیا جا سکتا ہے آج ہی کے ذریعے سے خدا کی رحمت محمد ہو سکتی ہے آج ہی کے ذریعے سے کافی بن سکتے ہیں آج ہی کے ذریعے سے باہر بن سکتے ہیں اور آج ہی کے ذریعے سے اس آرم کے لیے آرن کے ساتھ میں ہو سکتے ہیں نبیت کی جتنی بھی سارے ہیں اس وقت محمد کے طریقے آہینہ من کری کر دی گئی منحصر کر دی گئی اور بہت بھی گئی ہے اور محمد سرپن کے طریقے کے بغیر آج کے طریقے سے ہر کہ ہر سے کوئی نہ خیر مل سکتی ہے نہ محنت مل سکتی ہے نہ خدا کا تعلق مل سکتا ہے نہ خدا کی محبت مل سکتی ہے لیکن آگے بڑھ کر یہ کہوں گا وہ کہوں گا محمد یا کہوں گا اور جس کے حدیث کے طریقے سے چھوڑا اور جس کے گائے نبی کے محمد یا کہیں گے خدا کے نزدیک مزدور کی تین کا کائنات کے نزدیک مزدور اور تک ہمیشہ کے لیے مزدور اور تک ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے سے غلط کرا گیا ایک طریقہ ہے جو محمد کا طریقہ ہے جو نماز کا راستہ ہے جو کاروباری کا راستہ ہے جو خلاف کا راستہ ہے تھا نہیں ہے کہ خاتم النبیین کے آنے سے نبیت کے ویسا ختم ہو گئے بلکہ میرے پاس لیا محبت محمد الفاق شکر کی عادت اللہ کی طرف سے رحمتن کے رحمتن کے قوان کے آنے کا طریقہ تھی اور محمد فن کی بات عالی اللہ قبار کے تعالیٰ کی رحم اللہ تعالیٰ کی رحمتن کے اللہ کے اللہ کے انعامات کو اور اللہ قبار کی زراعت کو اور اللہ قبال کی آسان کاروں کو ان کا رائے کمال کے ساتھ لے کر آئی اور محمد قسم کی بات کو اللہ تبار فتعانہ نے اس قانونیت کو دے دیا جو کسی کئی نظیر دیا گیا تھا جو نہ ملا نہ مل سکتا تھا یہ محمد قسم کی بات تھی جو وہ لے کر آئی جو کوئی بھی لے کر نہیں آیا جس نے ہم گیا اللہ کے آسان کو اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی کاروں کو لے کر آئے تھے میرے ہاتھ اپنی دیا حضرت محمد صلی اللہ وسلم اپنی اکیلی بات میں ان تمام کمالات سے ان تمام خوبیوں سے اور ان تمام رحمتوں سے اور ان تمام کاروں کو دل چڑھائے بس اس کو سب کر لائے تمام کہ جو کچھ کم اور انتیا کر آئے ہیں وہ سب کچھ مجھے دیا گیا بلکہ اس سے زیادہ مزید لگا فرمایا گیا جو جائے سناتا ہے فرمایا تو جتنے بھی اللہ سبار کو تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور جتنے بھی رسول آئے تو سب کے سب اللہ کی طرف کرنے کی سامنا دی گئی اور معاہدات دیے گئے لیکن مجھے جو معاہدہ دیا گیا یعنی پرانے کریم وہ تعلیم ہے اور اس کی برسات تعلیم ہے اور اس کی خیر تعلیم ہے اور مجھے امید ہے کہ تعلیم ہے اس کو بھی کر سکتے اللہ سبار کو تعالیٰ میری امت کو سوار امت کو گزارا کرے گا میرے یعنی قرآن جو ہے وہ اپنی ہدایت کے لحاظ سے تعلیم اپنے خط نبیت کے لحاظ سے لائیں گی قرآن اپنی ہدایات کے لحاظ سے لائیں گی بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد پر جب ہمیں سمجھ ہی تھی ذات جو ہے وہ قرآن کریم کے نظیم کا ذریعہ اور سبق ہے اگر حل کا پلیرا نہیں تھا تو وہ قرآن کے سستے نظیم سے لے لیتی یہ محمد کا پڑھنے کا احساس تھا جس کا قرآن کریم گیا تھی اس کا کتاب پکڑی اور اگر سورت پی کری تو محمد کا سے سنبھالا اسے اپنایا اسے سورت سے دیا تو پرانے شرین کے پیڑ جس کو اور اس کے پیڑ ہر ایک کو اپنے اندر سمیٹا اپنے اندر سمایا اور جو پرانے شریم کا پیڑ کروا نیل بن کر ہدایت ہدایت والے آسان بن کر محمد الطب کی بات گرامی سے پورے دے پر وجود میں آیا اب اگر محمد صاحب کی بات گرام کو ہم دیکھیں تو جس دے پر قرآن میں ہم الفاظ سے دیکھیں گے قرآن کے الفاظ سے محمد کی بات میں ہم اہم آماد کے طور پر دیکھیں گے جہاں قرآن میں الفاظ ملیں گے جہاں مستقبل کی بات ہے وہی قرآن مجسم ہو کر وہی قرآن کہا مجسم ہو کر امن کی سیرت پر کہیں نہیں آئے گا اگر قرآن کریم اپنے اللہ کے لحاظ سے قرآن کریم اپنی کتاب برکت کے لحاظ سے اس کی طرف آئے اس کا ایک سب سے پیسہ مجھے برکت ہے تو ہمارے آقا سنگلیا حضرت محمد صفا اللہ سب کی بات گرانی کا اس کے امن کا ایک ایک ہاں، ایک حص اور ایک کل اللہ سب سے رحمت ہے اللہ سب سے برکت ہے اللہ سب سے خیر ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ محمد قطر کی کی آتے جس پراقا منہ اور ہدایت اس طور پر حدیث میں آیا کہ سے قرآن تعلیم قرآن ہے اسی طور پر محمد قطر کی بات گرانی قرآن جو ہے قرآن ناسک ہے بولنے والا قرآن ہے آپ کی نگہ قرآن آپ کا حوص قرآن آپ کی زبان قرآن آپ کی کا ایک سکتا جو ہے قرآن ہے اللہ اللہ سے صرف اس ہمار کام آپ کا خود خود کیا تھا تھا تھا تھا فرمایا نہ صرف ہم قرآن قرآن قرآن آپ کا جو پھر ہاں اپنے مہاراشٹر میں اپنی سات میں اپنی برسات میں اس اس تیلت کا شامل ہے کہ قرآن خود کا سہارے وہ انسان حاصل سنانا ادا سب لڑائی ستر اگر یہ پہاڑوں پر قرآن کرتا تو پیدا ہو جاتا وہ سارا پیرا ہو جاتا یہ پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کی اس کی قوت تھی جس کا اللہ نے بنائی ہوئی پورے تھا جسے مطلب پوری کیا گیا تھا وہ یہ بھی پورے کرتا گیا تھا کہ پرانے کریم کے پورے کے پورے انداز کو اور اس کی تجربات کو اپنے پورے کے اندر لے لے اور پورے کے اندر لینے کے بعد یہ نیچر نہ ہے کہ وہ نیند صرف سین محمد بلکہ محمد ساتن کے ساتھ گرانی سے جلدی نظر کہ اللہ کا بتا میں یا تو کہ ایک کارخانہ ہے جس کارخانے میں پہلے کے بچپن بنتے ہیں اور اس پہلے کے بچپنوں کے ساتھ پہلے کی یہ کیے ہوئے کہ وہ سونا ڈالا جائے کسی ایک بڑے برتن میں اور وہ سونا جا کر وہاں پگلے اور سونا پگل کر مختلف پانچوں میں آگے بچتا چلا جائے مختلف لائنوں کے نالیوں کے طریقے سے اور ہر نالی سے پہنچ کر ایک خاص پانچوں میں پہنچے اور اس پانچے سے نکلتے ہوئے ایک خاص پختہ وہ برتن بن کر کے رہا جائے اسی طور پر یہ قرآن کے ملکا اور قرآن کی حقیقت محمد اللہ پولم کے سینے میں سب ہوئے پہلے کی طرح اور وہ ہوئے ہدایت آپ کی صاحب میں سہتا اور آپ آپ کا جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے اور وہ قرآن میں ہے وہ قرآن مقصد ہے وہ قرآن حقیقی ہے جو آپ نے دیکھا وہ قرآن ہے جو ندی کی زبان میں وہ قرآن ہے جو ندی کے ہاتھ سے کیا وہ امن قرآن ہے وہ جو قلم ندی نے اٹھائے وہ قرآن قرآن ہے قرآن کی حقیقت ہے اور جس پر محمد جس کے خود دیتے جو بھی عمل مزید میں آیا ہم سارے سے کہتے ہیں کہ وہ میرا قرآن ہے وہ آنا قرآن ہے وہ حقیقت قرآن ہے وہ قرآن شکر قرآن ہے جس کی جس کی حقیقت سے جب نے خود جانا اور قرآن کا کچھ جیت کے محمد کی بات پہ ان آمان کو جدید میں لا کر پورے عالم کر کے ایسا دیا کہ دیکھو قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو سننے والے میرے قرآن کو جہاں سنو اور قرآن کو قبند صورت پر دیکھنا چاہو تو محمد کی بات کو دکھ کرے اگر قرآن کو لینا چاہو تو محمد کی بات کو چھوڑ کر قرآن ہی ملے گا قرآن ملے گا تو محمد ستم پھر جس طور پر زبان محمد نے تمہیں قرآن کے الفاظ دیے اگر محمد شفیف کی سوال سے ہمیں قرآن نہ ملتا تو ہمیں قرآن نہیں ملتا قرآن نے محمد فصل کی سوال سے یا پھر قرآن نے ہمیں قرآن دیا محمد فصل کے اللہ قبار کرتا اعلیٰ نے ہمیں قرآن کا عمل دیا اور اگر کوئی قرآن کا عمل کرنا چاہے اگر خدا کو ملنا چاہے اور خدا پر پہنچنا چاہے تو جیسے اس کے لیے لازمی ہے لا اللہ کسی سے لازمی ہے محمد اللہ کے وسلم یعنی قرآنیت کے لیے محمد پتھر کی شاید لائف میں ملتی ہے اور میں یہ کر رہا تھا میں رحمت پر سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم یا کہ اللہ قرآن اس استعمال کرواتے ہیں قرآن کریم پرانے ہم نے ہم نے جو نافی فرمایا اس کا شفا بنا کر نافی فرمایا اور اسے کرا کر فرمایا منتظر ہے کہ وہ وہ وہ رحمت ناؤ قرآن اپنے ساتھ میں ہے اس کی حقیقت اور اس کا نظیف اور اس کی تحقیق اور اس اس کی کا میں آنا اور اس کا مشکل ہونا وہ سب محمد کے گرام ستمام اور اگر کوئی رحمت اور رحمت بنا ہندا سے لے گا چاہے پیسے لا بھی ہوگا اور آپ کے درخت سمجھتا جو ہے آج درخت سمجھتا جو ہے وسلم کا جا کے کسی نے کہا کال کالے رکتا ہے حال ہمارے سکتا ہوگا یہی مستفا ہو ہر کام مستفا جن سے محمد قسم سے ہوگی اور پر جس کو محمد آواز رسم تیز کرنا ہوگا جب تک ست محمد نہیں رہا تھا وہی یقین خلا تھا جب محمد کا کے سن تھا وہی محبت محمد تھی جو محمد کے سن کا تنقید ہوتی یعنی تھی جو محمد کے سن تک تھی وہی خدا کا ہے وہی خدا کا ہے تو وہی خدا کی لگے تو ہاں، وہی خدا خداثی محت ہے جب محمد خداثر سے لوگوں کے لیے پڑھنا لوگوں کے لیے گم کھانا کوئی مخلوق سے سب کھانا جس سینے میں نہیں آتا اس کو سینے محمد سب کچھ نہیں محمد سرپن کا سینا اللہ تمام تعالیٰ کا اس آنند میں بلکہ میں کہوں تمام جہانوں میں اللہ کا سب سے بڑا کرنا ہے اللہ تعالیٰ بتالا نے فضائد محمد کے تقسیم کو خزانہ بنایا ہے خزینہ بنایا ہے رفاق کا خزانہ ہے نیو کا خزانہ ہے برسات کا خزانہ ہے رحمت کا خزانہ ہے اور خدا نے اپنی تحریر کی تقسیم کا خطانہ بنایا ہے پھر اس کا کراتے ہیں کہ آپ کو آتا ہے اور اگر آپ میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دینے والے ہیں یعنی خدا قسم نے ہدایت کی تقسیم کا غیرہ محمد کا کی بات گرام بنایا رحمت نمبر کی رحمتوں کے تجرب کا ذریعہ سور کی بات گرامی کو بنایا اور اسی طور پر اللہ کی برتا اللہ کے بستا کے لینے کا ذریعہ ہمر حضر رنگا حضرت محمد کا کی کی گرامی کو بنایا اللہ قبار کے تعالیٰ نے اس عالم اخبار کا عالم بنایا ہے جو کو دیکھتے ہیں بہت تعریف آتے ہیں اور بارش آنے کے بعد اس سے بارش کے کچرے پھٹتے ہیں اور ہی بستیاں اور زمینیں آباد ہو جاتی ہیں اسی ندی کا پیلا جو ہوتا ہے وہ ہدایت کا بادل ہوتا ہے وہ نیل کا بادل ہوتا ہے وہ رحمتوں کا بادل ہوتا ہے وہ لڑکے کا بادل ہوتا ہے وہ ہر وقت پایا رہتا ہے اور جب کا تارا چاہتے ہیں تو اس ہدایت ان کا بارش ان کے رین پر ہوتی ہے جس کا پارا ہدایت دینا چاہتے ہیں جس کا تعالیٰ اپنی رحمت اور تنواد میں چاہتے ہیں محمد کا تب تک سننے سے اس کے تعلق کو قائم کر کے محمد کا تب تک سنی کے ذرا کاٹ کے اسے مال مال مال مالا مال اور لاگت تک کر دیا سکتے ہیں مہاراج نے جب کر رہا تھا کہ محمد کیا کل کا سننا اور اللہ کی ہدایت کا ایک خزینہ ہے ایک ہندوستان رکھتا ہے ایک ہدایت کی خزنی ہے اور ضرورت اس کی ہے کہ اس سے نئے سسٹم پیدا کی جائیں اور نبی کی رحمتوں سے نبی کے ساتھ اس فیض حاصل کیا جائے گا دیکھتے ندی آتا ہے یہ صرف اپنے لیے نہیں آتا وہ ندی کیا جو سورج ہے ندی سے ہوتے ہی خود آتا ہے جو بھی ہوتا ہی بھرپور ہے وہ تو سب سے لے کر پہن کر گاہی سے لے کر پارٹی تک رحمت رحمت نیل نیل ہدایت ہدایت کر کے جب تک ہوتا ہے لیکن وہ صرف اپنے لیے جب تک نہیں ہوتا تو تین تعلیمت کے لیے جب تک ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے بھی نہیں ہوتا تین تعلیمت کے لیے نہیں ہوتا ہے جب میرے ساتھ نہیں ہوتا پوری مضبوطے گفتار ہوتا ہے تھا محنت کا کم رحمت ہے آج کام رحمت سر آپ اللہ کے فرماتے ہیں کرنا کام اللہ کا اللہ کے بعد بتایا انسانوں سے نہیں دے گا جب تک کہ آپ آپ ان کے درمیان میں ہمارے نزدیک ابھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورت کے ساتھ کا ایک عالم میں رہنا اس عالم کی بتا کر ہے آپ کی ساتھ جرائم اور جو زمین کا خطہ جس زمین کے خطے کے ساتھ کبھی امن سنتا سب کا جب سے اصل لگایا ہے اور سب کی سنیا کا ملتا ہے ان کے ایسے کسی سے خدا بیٹھے ہوئے نہیں ہے خدا کا مقامی ہے وہ مقام کے ساتھ دور نہیں جاتے اور وہ خدا کے ساتھ سب سبھی کی بات اگر کوئی ہے تو وہ کی بات ہے جو مدر کل مندر میں سب مر مدد کا ہے لائن کا استعمال کرنا کام کرتے ہی چاہے خدا کے سب کی سکتا نہیں کرتا آپ کی بات یہ ہے بادل پرتاد پوری سسٹم پکڑے خدا کے ساتھ سب جو ہے وہ آپ کی ہے تیرے سب سے نام کی ہر کے نام کے ساتھ خدا کے ساتھ سب کی بات کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب کبھی کی بات ہے کہ آپ کا جب کے ساتھ سب کبھی کا جب ہے اور مکان کی قیمت مخصوص سے ہوتی ہے تو وہ زمین جس کے ساتھ سے آپ کا جب ایسا لگا ہوا ہے وہ سب سے سستی سے زیادہ کی ہے تو وہ سب سے سستی سے زیادہ خرچ لگانا ہے اور اس آنے کی بتا کا دیا ہے تو اس آنے کی باہری بتا کا دیا جب سے ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ نمبر کسی سے اس آنند کی روحانی کا وہ آمان ہے ساتھ سے نے بندی پایا آپ کے آواز سے اس آنند کی تک تک اس آنند میں محمد کے دست اشتہ طریقے سے آواز بچی ہوں گے باقی ہوں گے یہ آنند یہ آنند امن میں رہے گا میں رہے گا تو کس طرح محمد نقل کے آواز اس آنند کو کرتے جائیں گے اس آنند کو توڑا جائے گا یہاں سب محمد کی سب آلو سے نکلنے والا ایک کی بات نہیں رہے گا اس آرم کو کیا جائے گا آتا ہے تمام اللہ تم ماں کام اللہ اللہ اس سب تک پہنچ نہیں ہوگی جس سب تک نتیجے کی ندیگی لے کر ایک سب اللہ کرنے والا ایک بات ہے جب اللہ اللہ کہنے والا محمد رسم نسبت والا ایک سب کی مافی ہے دنیا مافی ہے ایک نہیں گا یہ میں ایسے ہی قائم نہیں کیے گئے تھے یہ محمد رسم کے طریقوں کے لیے قائم کیے گئے تھے یا انڈیا کے طریقوں لیے قائم کیے گئے تھے جب انڈیا کے طریقے نہیں ہوں گے تو پیش کیا جائے گا کام کو نہیں بن دیا جائے گا ستارے جو ہیں ایک چند کریں گے تو آسمان کو پیش کیا جائے جائے گا زمین کو سب کر دیا جائے گا کوئی بات نہیں کریں گی جب ہمارے محمد کا بات نہیں کریں گے اس لیے دوستوں اللہ پر بتانا نہیں ہمارے محمد یا کو اپنی محنت کا سبب کرا دیا اور میں یہ کہوں کہ تفاد نبیت کا ذریعہ محمد بسل کے سینے سے زمین کو لینے کا ذریعہ آپ کے برباد کو لینے کا ذریعہ کیا ہے کہ محمد اللہ سارے آواز کو جس طرح آمان محمد کا تین ماہوں سے جس طرح محمد قسم کے آغاز تمہاری ساتھ میں آئیں گے اس طرح تمہارے اندر محمد پسند آئیں گے آپ بالی دے سکتے آئیں گی آپ بالی مل سکتا ہے آپ محمد قسم پسند ہوتے چلے جائیں گے خدا سے پتھر ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ آپ جو ہے نہ صرف پہلے بھی ہیں بلکہ آپ کا ہر عمل جو ہے محبوبیت ہر سوچنے ہے جب وہ کسی نے کہا ہے شہر ہو یا مہر ہو یا کچھ بھی ہو محبوب کی محفوظ ہے محبوب کی محفوظ ہے اس نے کہا کہ بھی سرا پائے بھی سرا پائے تم کون سی تیری لگا کی طرح گا سردا دن کی طرح تھا ہر طرح بازی اصل محمد کر سکتے اور عمل سے خدا کی محمد اس دے سے کس پر آتی ہے جیسے کہ ایک بڑا پیس مطلب کا ٹکڑا ہے اور نہرو طرف کس پر آتا ہے اس کے زیادہ سے کے ساتھ اللہ کی گہمت اور اللہ کی اللہ کے سے کی غربت اور اللہ کی محبت ان لوگوں کی طرف کھینچتی ہے جن کے اندر محمد کرنے والا عمل ہو محمد سیم کی بات گرانی اور آپ سے نکلنے والے آواز جس کی ساتھ میں ہوں گے یہ نہیں رہے گا تو طرف اللہ کی توجہ بچے میں اللہ کا محفوظ ہو جائے گا آپ صرف سید دین نہیں ہے بلکہ آپ المحبوب دین بھی ہیں اور آپ محفوظ گر ہیں جس کی بات میں آپ والا امن آیا میں اللہ کا محسوس بن گیا میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن خود کہتا ہے ان سے تم سے ہندو ہے خود کا بنتا اگر اللہ سے اور ایمان والے اور خدا سے نام دینے والے اور خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر تمہارے دعویٰ ہے سے محبت ہے وہ چند نمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گرانی کو ارتھ مانو اس میں اپنا محسوس بنا محبوبیت رکھا آپ طریقہ یہ ہے کہ تم کو ان امال سے بھجے جو محمد صلی اللہ والے امال ہیں اور جس میں ان امال کو لے لے جو محمد صلی اللہ وسلم والے امال ہیں سب سے لے کر پاؤں پر تم نے وہی سڑک دکھائی تھی تو دیکھنے والے کہہ گئے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو وہ ہے جس کی ماں محمد کے منہ سے منہ کے پاس تھی یہ تو وہ ہے جس کے امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پاس تھے یہ تو وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے سنتوں سے بنتا ہے یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے خدا کا محبوب ہے کیونکہ محبوبی کے سنگت محبوب ہوئی سنگ اللہ علیہ وسلم کے آواز کی سڑک پائی جا رہی ہے یہ اپنے گھروں کی زندگی نہیں گزارتا یہ ہندو سارا کی زندگی نہیں گزارتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے نہیں اللہ کی سب سے بڑی محمد اللہ کی سب سے بڑی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس میں کس سے آئیں گے خلاف نہ ہو دیش طرح سے دانا ہوگا تو دوستوں اس بڑے معاملہ میں محمد سمجھتا ہوگا سر کی ہمیں سب سے بڑی سابق یہ ہے کہ ہم صرف زبان نہ کہیں کہ آپ سب سے اور سب سے پیارے ہم مانیں یا نہ مانیں ہم آپ کی تعریف کریں یا نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ محمد کا ہماری تعریفوں کا دعویٰ ہے ہم کیا آپ کی تعریف کریں گے خدا خود آپ کی تعریف کرنے والا ہے خدا آپ کا خود ہونا کام ہے خدا ہی آپ کو ہے یہ بطور ہمارے بزرگ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک مصدف بات ہے نا تو ولی سنا کر ہمارے بزرگ کا ہی لگے اگر یہ بات ہے تو وڑی ولی سنا کر اور ہم بھی کہیں گے نہیں ہے نہیں سنا کر اور خاتم خدا نتی سنگھ نبی کا نبی کا کہنا گا تو محمد کا چلتا تو میں ہفتے ہیں خدا ہی کا کہوں گے اور آج کی تاریخ تو میں ہفتے ہیں خدا ہی کا تدریف بھی کریں گے اور خدا کی تاریخ خدا خود اس کی تعریف کرتے ہیں خدا جی کا خود پرانے شریر میں کبھی علم لکھ والا کا خود ہوتا ہے لگا ہم کا جتنے کر لگی اور ان کا ہوتا ہے رہتا ہے جتنے کے نظر سے یاد کرنا رہے ہیں تو کہیں بتا رہے ہیں کہیں نہ کہیں نہ کر کے تو کہیں آپ کی کہیں آپ کی کی کتنے کھا کر بھی کہا کہا جا رہا ہے میں کا کاری نہیں لیکن سب سے پہلی لانا ہوں اور انہیں کی تکنیک تکنیک آ رہی ہے کھائی جا رہی ہے تو کبھی آپ کی اس فائدہ مبارک کی تکنیک آ رہی جا رہی ہے اور بھی کہا جا رہا ہے وکیل نہیں قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ کی کیا آدمی پرواتے ہیں ان میں قومی یہ رہی قوم جو ہے ایمان نہیں لانے والی محمد کو کہ باتوں کی کٹنے خدا کھاتا ہے آپ کی سما کی کس میں خدا چاہتا ہے ہم کیا ان کی تعریف کریں گے وہ روز مولانا رنگ تھے فرمایا خود فرمایا خود تنا جو کر کے سمایا تین گریلے ہستی ہے خطار میرا تعریف کرنا حضوط کی میں خود سنا کے خلاف میں بات کرتی ہے میں تو تعریف کرنا حدود کر سکوں آپ کی تعریف کا خدا خود کرنے والا ہے ہمارے نتیجے کے ریف ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تک آگے سے اور جس دکھ سے آئے اور اپنی جان صاف کے اور اپنے اثر کو ہمارے لیے کہیں وہ گنا نہیں اور کہیں میں اور کہیں مقصد حاصلوں میں اور تعلیم میں اور مختلف علاقوں میں اور تک دین کو پہنچانے کے لیے ہدایت کو پہنچانے کے لیے خیر کو پہنچانے کے لیے جو مثبت اور اپنے دین کو بہارا وہ دین جس کا خطرہ خدا اپنا سنمتی ہے خدا کی قسم اور ستھن سے زیادہ قیمتی ہے وہ کئی وہیں سے تاریخ سے کی دریا میں کام بڑھایا گیا اس لیے کہ ہم اور تم محمد قسم کے طریقے سے چلنے والے نہیں پائے اور کہیں حق کے میدان میں اس طور سے بڑھایا گیا کیوں نہیں ڈالتا تم بالمی بارش سے دیتے ہیں اور کہیں کس شوق سے کہیں سے چہرے یا تب سے تک کہ رہی کہیں ہاتھوں پرائی جا رہی ہیں کہیں کے نیچے کاموں دکھائے جا رہے جا رہے ہیں یہ سب لیے ہو رہا ہے لیے ہو رہا ہے جی؟ سب ہمارے سبھی سطح ہے ایسے اور نو ایسے ہمارے حق ایسے آمار جب تمہاری نجات کا ذریعہ ہے جب تمہیں سب کو پا سکتے ہیں سمن کو کے لو اور تم خدا والے محمد کا محمد ہمارے تین ہیں ہی وہ تو سیاست کے ہوتے ہیں ہی جی۔ وہ تو پیارے ہیں ہی جی۔ انہیں کس مقام کی ضرورت تھی وہ تو سب سامان کو پھیل کر رہے تھے وہ تو خاتم نہیں فطرت تھے جب وہ پیدا نہیں انہوں نے سکتے تمہارے لیے پھل انہوں نے اپنا فلم تمہارے لیے بہارا انہوں نے راتوں کی ہند تمہارے لیے جنگ یعنی اور انہوں نے اپنے آرٹنگ تمہارے لیے بہارے آج محمد لطن کی سیرت کا پتا اور آپ کی قربانیوں کا پتا یہ نہیں کہ ہم صرف ایک سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ کی آواز کہ میں سن منگا لوں آپ کی تعداد یہ ہے کہ ہر آم اور ہر موقع اور ہر وقت میں وہ زمانے کہاں آ رہا ہے عالم وہ سید المیا وہ خاتم المدین تو محمد رفیق اللہ رحمت اللہ علیہ کی بات رانی یعنی ہمارے دن دماغ تک قائم ہو ہر آم وہی سے رہے اپنے ہمارے ان میں ہمیں ہو وہی نیل کا پیسر ہماری کا ہمیں ہو ہم چلتے ہیں پیسے دیش تک چلتے ہیں اٹھتے ہیں پیسے دیش تک اٹھتے ہیں ہمارا سارے باتیں جس میں سمے نہیں ہوتا تو ہمارا نام پانی نہیں سکتا آپ کی محبت جب تک ہمارے سب میں فراہم نہیں کرتی آپ والے آباد جب تک ہمارے اندر نہیں کرتے ہمارا نام پانی نہیں ہوتا لا لال نام ہفتہ یقین پگن ہوا ہفتہ یقین ہوا سب اندروں کے سما پارا رہے سلا لائف خدم تم نے تو وقت تک کوئی قانون ہونے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ روپی تہ تو وقت اس کی وقت اس کی میں ہوتا ہے جو کا لے کر آیا ہوں اپنے کو اپنی چاہت سے نکالنا ہے اور اس کو نکال کر محمد مسائل کی اور اس کو تبدیل کر دینا ہے جب تک ہم اپنی چاہتوں کو کرتے ہیں تو محمد اللہ کی چاہت صنعت اپنی چاہت کو قربان نہیں کرتے تو محمد کا پتا نہیں پھر ہمارا ایمان کام نہیں ہوتا آج محبت جب تک تمام محبتوں کو غالب نہیں آ جاتی ہمارا ایمان کام نہیں ہوتا اس لیے دوستوں سب سے بڑا سبق آج کے دن کا اور آپ کی تعداد کا مقصد کیا ہے ہم محمد کا والے بس میری بات یہ ہے کہ ہم آپ یہ کہہ دیں ہیں تم میرے ہو کہ میرے نہ ہوئے تم کو اپنا بنا کے دیکھ لیا اور کسی نے یہ کہا تھا آتا ہے حدیث میں حدیث کے بخار پورا قیامت کے دن ایک پہلا ہوگا کم کم لوگ ہوں گے وہ کی طرف کھا کے جائیں گے محمد سسم آواز ہوں گے اب ہاری یا ہاری یہ میرے پہلے والے ہیں جو میرے لوگ ہیں کہا جائے گا یہ تیرے والے نہیں تیرہ سال نے تیرے والے آماد کو چھوڑ کر گاروں کے آماد کو اپنا لیا کسی نے کہا ہے جو جو اس کا کہتے ہیں کہ جو قرآن دودھ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہو ایمان لانے کے بعد اور کلما پہننے کے بعد ایک حقیقت میں کتنے نہ خدا کی طرف کی ہے نہ محمد قاسم کی طرف کی محمد کا قدر یہ ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جائے خدا کی قدر یہ ہے تو اس کے رنگ میں ڈوب جائے جب تک خدا کا رنگ سن کر نہیں آتا جب تک محمد کا کرتا سن کر نہیں آتا اور اس کے طریقے کو اپناتے نہیں میں خدا کا یقین کامل میں محمد کا تک کرواتا ہوں اس کو لینے کے لیے اپنے نام ہمارے حضرت اللہ کرواتے ہیں ایک آپ ہے دیکھو ایک دین کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے میں سب بات ہے اپنے والی زندگی جا جاتی ہے اے محمد ستمانی پیاری زندگی دی جاتی ہے سودا ہے ایک ہاتھ ہے دوسرے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور سونا میں کسی نے وکاس بات کسی نے بات کسی نے کہا اور چیز کہا کیا چاہتے ہیں کہ ڈائڈے فائدے میں یا جمائڈے گا فائدے میں جان خریدان مٹی مرتی دیوی خاص دیوی اور جان ملدیوی ہماری زندگی خاص سے بہتر ہے اور محمد صاحب صاحب جان صاف ہے نیتی صاف ہے فرشتہ سے نیتی خدا کے ساتھ سب سے نیتی صاف اگر آپ کی بات نہیں کہا ایک اگر ہم نے زندہ ہو جائے تو خدا کی قسم انتہائی ان کا ہوتا ہے جان جان نکل جائے تو محمد صاحب ایک ادا ہم نے آ جائے تو خدا کی قسم انتہائی ہوتا ہے خدا ہم نے ان کا نام کو تعالیٰ فرمائے جو کہ محمد تمہارے آمار ہیں اگر وہ امن نہیں چاہتے تو میرا دعویٰ ہے تو دعوے سے کوئی سب کچھ بھی نہیں جا سکتا آپ عدالت میں دعویٰ کر سکتے ہیں تو فلاں فلاں چیز نہیں دی ہے حکومت کرے گی دلیل لاؤ دلیل لاؤ محمد سرپن کی محبت کے دعوے کے کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محمد سب تمہارے آمار آؤ اگر میں انہیں اگر وہ طریقہ ہے تمہارے اندر تو تم کامیاب ہو گئے کس میں بھی کامیاب ہو گئے بڑا میں بھی کامیاب ہو گئے اور اگر محمد کے تمہارے آواز ہم نے نہیں آتے تو اس کے جہاں ناکامی کی بنا ناکامی اللہ نے ہمیں دونوں آنند سے بتا دیکھو انسان جو ہے انسان جو ہے وہ انتہائی ہائی جلد دل پاس ایک ان کو اجنا نماز پر جان دینے والا ہے اگر میں تھوڑا سا لے تو تھوڑی سی فکر کر لے تو اس تھوڑی سی زندگی میں محنت کر سرچ مانے آمان کے اثرات ہے اس کے آباد کی زندگی بنے گی کون کی زندگی بنے گی موت کے دس کی زندگی بنے گی اور موت کا ایک جو ہے حقیقت میں ایک تو اپنی اپنی سختی کی بنا کر اور اپنی اختلاف کی بنا کر کتنا دردناک بنا ہے کہ اگر ہمیں تھوڑی سی فکر ہو تو ہم پوری زندگی صرف اپنی موت کو بنانے کے لیے لگائیں ایک لمحہ موت کا موت کا لمحہ جیسے ہمیں جہنم تک پہنچا دے گا یا موت کا لمحہ ہمیں بات تک پہنچا دے گا اس نے کہا ہے سب ایک ہے جو محفوظ کو وقت تک پہنچا دیتی ہے اگر میں ہمارے سن لما والے عمل ہیں اور خراسی محبت اور یقین تمہارے اندر ہے تو میں تمہارے لیے غلط کا سبب ہوگی تو سنت ستر دنیا سے جاؤ گے سے خوشی سے جاؤ گے سے ہوئے جاؤ گے بلا سے تکلیف کی نشان میں ہے سکون خاطر کی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہے کسی سے کھٹنے کا غم نہیں ہے خدا سے ملنے کی جو خوشی ہوگی وہ تمام غموں کو دور کر دے گی اور وہ قبر میں میرا آتا سجل بن گیا سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلہ پہلے ہی ہوگا وہ سیرت میں آیا ہے صرف سے لیے بھی ذمہ دارے چاہے تو گھر جائے لیکن انتظار ہوتا ہے لیکن پوری تیاری کی ضرورت ہے اور اسی طور پر یہ پورا پورا کا پورا بنانا خبر کا یہ حصے کا پورا کا پورا بنانا اگر آباد کا پورا بنانا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کن لوگ دامن رحمت کا سبق بن سکتا ہے نجات کا سبق بن سکتا ہے خدا کے لینے کا سبق بن سکتا ہے اور اگر محمد مہمت کے دامک کو دامن کو سبق دیا آپ کے دامن سے ہٹے آپ کے آواز کو چھوڑ دیا تو خدا کی ستم یہاں دیے جائے جنگار جہاں بھی غریبوں سے گرمی کروائے جاؤ گے جہاں بھی تمہیں ایک باتیں گے گی لائن کی کو لاؤ کرے گی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا اور وہ کے بعد وہ ہوگا ہاں جس کا اندازہ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی رات کا پیغام اور جو رات ہے وہ دن جس تک تو اپنے پاس کسم اس دنیا میں آئے حقیقت میں اس دن بڑی خوشی ہے خوشی کا دن ہے اور اس کی بڑی خوشی کی رات ہے تو اس میں چل رہا کا باہر آئی ہے آپ کو یہ تو پہلے آخری میں سے کائنات ہے آپ کا پیغام اگر ایک دو لفظوں میں دیکھ سکتا ہوں تو وہی پیغام ہے جو محمد کسنگ دیتے رہے لا اللہ محمد اللہ کیا بات دن کے خدا کے یقین سے بھر لو اور رات کو خالی کر لو اور اپنے اندر باش سے محمد لسن کے طریقے سے نورانی بنا دو اگر محمد طریقے اور آمان تمہاری بات میں آ گئے تو تم کامیاب ہو گئے اور سروجی سے ناقام ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسری بات یا کمیزہ میں نے کیا تھا کہ محمد لسن لاسن ہوں ہے آپ اس منظر کا تقاضا یہ ہے کہ مریضوں کو محمد اللہ سب کا ہمارے آپ کے دن کی حرکت ہر آرام ہوتی رہے ہر لائدہ ہوتی رہے ہر سخت ہوتی رہے اور یہ دن کی حرکت ہے اس کا متاثر یہ ہوتا ہے کہ میرے سمجھ پاتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے جہاں تک میرا آواز پہنچتا ہے میں دوسرے میں دن میں سے لانے کی کوشش کروں ان میں خیر کو پہنچاؤں ایمان کو پہنچاؤں ہدایت کو پہنچاؤں جان لگے تب ہدایت کی بات پہنچاؤں پہنچا دوں پر دوسروں خاص کے کل مال کو پہنچا دوں محمد تصل تمہیں دین دے کر گئے دین کے پھیلانے کا طریقہ دے کر گئے قرآن دے کر گئے قرآن والے آمار دے کر گئے اور ان تمام ہدایتوں کو تمہارے ہمارے کر کے گئے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں جان سینے کی حیثیت سے اور کہیں امت میں کی حیثیت سے محمد قسم کے طریقوں کو خود اپناؤ اور پورے حال اپنے چالو کر دو پھیلا دو اور دیکھ دو اس طرح تمہاری محنت سے تمہاری باتوں کے اندر آنے والے محمد کا اور محمد قسم کی رحمت آئے گی تم خود محمد قسم کے رائے کی حیثیت سے اللہ کی سہمت والے بن جاؤ گے جنہیں سے گزرے گئے محمد گی جہاں جاؤ گے وہاں فائل ہوگی میں یہاں کا یہ خدیم کا سمجھتا ہوا سمند اس سال بنایا میرے بہانے میں سے کوئی سب جس سب زمین میں جا کر سب پا گیا اور اس سب زمین میں بتلا دیا گیا تو عام تک اٹھے گا اور اس سب زمین کے لوگوں کی تپاش کرے گا جیسے سفارت خدرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اسی طور پر آپ کے آرام والے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کفاس کرنے والے ہوں گے جس طور سے کل ہوتے تھے سر پر وہ ہوتے تھے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا جب یہ صاف سے سب سناتے ہیں کتنا بڑا ہے کہ یعنی سنا کے لیے انتہائی لمبا اور اس کے اوپر آپ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں ستاروں سے زیادہ بڑے زیادہ آپ تعداد میں ہیں اور اسی طور پر اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور بہت سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ کٹور اور اگر اس کو طرح گا ابھی سبق ہے لا جب آنے گا تو کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا سب سے بڑے وہاں پلانے والے کون ہوں گے تاکہ دوست ہر مسلم کو حضرت محمد کا سب کتاب اجرام لوگ وہ اپنے کو جو ان کے ہو سکے اپنے بس کے ہاتھ سے جانے کا سب چلانا اور آپ کے ہاتھ سے جسے جان سکتے جان دے کر بھی پوری زندگی لگا کر سب کے پاس سے ایک روپ مل جائے تو خدا قسم جان کر تو جان دے دینا سکتا ہے لیکن محمد کسم سے اگر کے پاس سے ایک روپ مل جائے ایک جان مل جائے پھر اور میری بھی بول رہی تھی تو میں نہیں کہہ رہا تھا تو جب تک آپ سے اچھا کرتی لانے گے اور اپنی سے پلانے کے ساتھ نہیں نہیں ہوگا تو پلا کر چلے بھائی اپنا کام کرو نہیں تم میرے ہو ہوا میرا حال بتاؤ تاکہ میرے کو تم کھلانے والے بنو گے وہ جہاں کے سن کے دور کا کام کرتے ہیں وہ ساتھ سر آتے ہیں وہ ناظرین ہم اپنی اچھا کرتی حیثیت سے شوشک کوشک کے اور وہ کوشک لے کے میرے ان کو دور پہنچائیں گے اور اس کو جامع کوشک کھلائیں گے اور ان کے اوپر وہ مشکل دن ہوگا تو پانچ ہزار سال کا کا دل ہوگا ایسے بگڑ جائے گا یا کیسے تمہاری پیڑ بتاتے ہیں یا سب کچھ بتاتے ہیں ہمیں سب تمام گئے ہاں ہمارا میں تماشا گھوم پوری رات گزر گئی اور ہمارے ہمارے یاد میں اتنا وقت ہوں تو پتہ ہی کہ کتنا وقت گزرا ہے یا کتنا وقت گزرا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آسانیوں کو لینے کے لیے سرکتوں کو لینے کے لیے میرے آتا سلم نے حضرت محمد اسلم رحمت اللہ علیہ کی چادر کے نیچے آ جاؤ آپ کے دامن کے نیچے آ جاؤ اور آپ کا دامن جو ہے پالا ہوا ہے تو جو دامن جو ہے آپ کے آمار کا دامن ہے آپ کے ہدایات کا دامن ہے آپ کی تعلیمات کا دامن ہے اس تعلیمات کے دامن کا اپنے ہوتے چل رہے تھے ان آواز کو اپنا لے دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تمہیں بھی جانے کی کوشش دے اور ہمیں بھی جانے کی کوشش دے اور زندگی ہماری قرآن بنے بنے محمد آپ کے صحابہ بنے اور تب ہم کو میں محمد یاطم کے ساتھ کتنے والے ہیں اور تب قیامت کے بعد اللہ جنت میں ہمیں محمد شاطم کے ساتھ جنت کا داخلہ محسوس فرمائے اور آپ کے کرنے میں ہمیں جنت کے ساتھ الحمد للہ رب دار